ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی معاف فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیراسی